سات جون دو ہزار سات بروز جمعرات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 اس میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں آج ایک تو پہلی عیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل اللہ المشرق والمغرب کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے جب ہر طرف اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے تو ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہوا جس طرف کوئی بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے تو ایک طرف منہ کرنا کیا ضروری ہوا یہ ایک عقلی سوال ہے اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ملت کا ملت وحدت کا لقب دیا ہے امت وحدت کہ یہ ایک امت ہے اس میں آپس میں اتفاق ہے یہ ایک امت ہے اس کا ایک نظریہ ہے ایک امت ہے ایمان کے بعد چار ارکان اسلام ہیں ایمان سمیت پانچ ہیں نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ایمان کے بعد نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ایمان کے بعد جو چار اعمال ہیں ایمان تو اندر کے نظام کا نام ہے اور ایمان جو اندر کے نظام کا نام ہے یہ چار اعمال اس اندر کے نظام کے ترجمان ہیں کہ اندر ایمان ہوگا تو نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا حج کرے گا زکوٰۃ کرے گا یہ ظاہری اسلام کے اعمال وہ اندر کی کیفیت کا ترجمان ہے تو ایمان کے بعد یہ جو چار چیزیں ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ان میں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی روزہ ہر کسی نے رکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں کون اب بعض لوگ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں آج بھی ممکن ہے کسی کا روزہ ہوگا کسی کا نہیں لیکن ہمیں تو نہیں پتہ ایک شخصی بات ہے ذاتی بات ہے یہی بات بےآ ہی زکوٰۃ کے متعلق ہے کس پر زکوٰۃ فرض ہے کس پر زکوٰۃ نہیں فرض کس نے نکالی ہے کس نے نہیں نکالی یہ بھی انفرادی عمل ہے دو عمل ایسے آ گئے کہ جن کو اجتماعی ادا کرنے کا حکم دیا نماز اور حج نماز اور حج میں اجتماعیت مطلوب ہے اللہ رب العزت کو یہی وجہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس یا ستائیس نمازوں کا پھر جامع مسجد میں آیا تو پانچ سو نمازوں کا پھر مسجد نبی میں گیا تو دس ہزار کا ہو گیا پچاس ہزار کی بھی روایت ہے اور بیت المقدس میں بھی اسی طرح دس ہزار کی اور مسجد حرام میں نماز پڑھی تو لاکھ ایک نماز کا ثواب لاکھ کا ہو گیا یہ کیوں ہوتا گیا یوں جہاں اور بہت باتیں ہیں وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنی اجتماعیت بڑھتی گئی تو نمازی کا ثواب بڑھتا گیا محلے کی مسجد میں کم لوگ ہوں گے پھر جامع مسجد میں زیادہ ہوں گے پھر اس سے بڑا اجتماع مسجد نبی میں ہوگا پھر وہ سب سے بڑا اجتماع پھر حرام میں مسجد حرام میں ہے اور عربی زبان میں لاکھ بڑی گنتی شمار ہوتی ہے تو لاکھ بتایا اور پھر اپنا اصول بھی ہے اللہ رساء فرمعین شاہ جس کو اللہ چاہے جتنا دے اس کے اخلاص کی بات ہے تو ان دو عبادتوں میں اجتماعیت ہے نماز میں اکٹھے ہو کر پڑھنے کی اور حج کے اس کے دن بھی اوقات بھی نظام سارا ہی ایک طرح کا ہے جب دو عبادات کو اکٹھا کرنے کا حکم ہوا تو پھر اس میں ایک جہت ہونی چاہیے اب یہ تو نہیں نا کہ ایک مسجد کے اندر نماز لوگ پڑھنے کے لیے آ گئے ایک کا اس طرف ایک کا اس طرف ایک کا اس طرف ایک کا اس طرف تو اجتماعیت تو فوت ہو گئی تو جو اجتماعیت اتفاق کی شکل میں ظاہر کرنا تھی وہ تو افتراق میں بدل گئی کسی کا منہ کی ہے کسی کا موقع کی ہے تو گویا کہ اجتماعی عبادت کے لیے اعمال اجتماعی ہوں تو اس اجتماعی عبادت کے لیے جہت معین کر دی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے جب جس قبلے کی طرف حکم ہو گیا نماز پڑھنے کا اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے اور جب اس قبلے سے حکم منسوخ کر دیا تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا گمراہی ہے اب بات ماننے کی بات آ گئی جب حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو مدینہ طیبہ میں تفصیل سے ایک دو دن سے بات عرض کر رہا ہوں بات ماننا ہدایت پر عمل کرنا ہے اور اب اگر کوئی مسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کستن پڑھے گا نماز تو گمراہی ہے ہدایت پر عمل نہیں گمراہ ہے بات نہیں مان رہا وہ منسوخ ہو گیا حکم اب منسوخ حکم کے بعد پھر جو حکم دیا گیا تھا اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے تھا تو جہد کو معین اس لیے کیا اور دوسری بات جو امت وسط اور عادل ہے اس میں ایک بات یہ بھی بیان کر دی تھی کہ دونوں قبلے رہے ہیں لیکن تبدیلی نہیں کسی امت کے لیے آئی اس امت کو دونوں قبلے دے دیے کہ یہ میانہ روی والی امت ہے پھر اس کے اعمال ماننے میں بھی اعتدال ہے پہلی امتوں نے عقیدے کے اندر تو یہ بے اعتدالی کی کہ بعض نے تو انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور بعض نے ویکت الانبیاء بغیر حق یعنی افراد تفرید کا شکار ہوئے عقیدت اور محبت میں آئے تو انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو یہ بھی تو سرات مستقیم سے ہٹ جانا ہے اور جب اپنے نبی کی بات پسند نہیں آئی الانبیاء بغیر حق بغیر کسی بات کے انبیاء کو قتل کر دیا بے اعتدالی کی بات ہے اسی طرح اور بہت ساری باتیں لیکن اس امت کا ایسا کوئی بے راہ روی والا عمل نہیں رہا جو امت کہ ایک ناجی امت ہے امت فرق ہے ہم امت مبلغ تو ہیں کہ پیغام پہنچا ہے پھر امت مبلغ کی فرق ہیں ایک امت مبلغ بات ماننے والی ناجی امت بنی ایک امت کا وہ حصہ ہے کہ اسلام تو اس کے سامنے آیا لیکن وہ بات نہ ماننے والی ہوئی جب تک کہ وہ کفر پر ہے امت تو وہ ناری ہے ناجی نہیں ہے تو ایک بات تو یہ تھی کہ کیوں ایک جہت معین کی گئی اس میں مسلمانوں کی اجتماعیت مقصود ہے بعض اعمال میں تو خفیہ خفیہ خفیہ خفیہ میں ثواب زیادہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ بھی نہ دیکھے مراد اس سے یہ ہے کہ جتنا خفیہ طریقے سے ہو یہ استعارہ ہے لیکن اس نیکی میں گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چلنا قدم قدم پر ثواب اکٹھا ہونا یہ صفحیں باندھنا صفیں درست کرنا پھر سارے ایک دوسرے نمازی یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی نمازی ہے یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی نمازی ہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی نمازی ہے تو ہر بندے کی نمازی ہونا دوسرے کو پتہ چل رہا ہے کہیں ریاکار اتنی ہو رہی ہے یہاں دکھلانا ہے سب کو اکٹھا ہونا ہے دیکھ کاری تو اندر کی بات ہے اس میں اجتماعیت شرط ہے اور جیسے ہی حج میں اجتماعیت ہے کہ وہ اکٹھی جگہوں میں جانا ہے مخصوص دن ہے اور مخصوص ارکان ہے تو اس میں بھی خاص لباس کر دیا اور اجتماعیت کر دی ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ان کے اکٹھا ہونے میں ہے اجتماعیت میں ہے تو اس لیے نماز میں جہد کو معین کر دیا اور اس میں مخصوص دن اور مخصوص اوقات مخصوص جگہوں کی زیارت دوسری بات جو بتانا تھی وہ یہ فرمایا وہ وکانت قبیرت اللہ الزین اللہ ہم نے جو قبل کا حکم بدلا کہ اب بیت المقدس ہے اب بیت المقدس کے حکم کو ختم کیا بیت المقدس قبلے کو ختم کیا اور بیت اللہ شریف قبلہ بنا دیا بیت اللہ مقدس سے منہ ہٹا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا پہلے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو مدینہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف حکم ہوا نماز پڑھنے کا اس بات کو ماننا یہ بڑا مشکل کام تھا وہ نہا وہ انکانت لکبیر یہ کام بڑا مشکل تھا کہ ایک نظریے کو بدلنا کہ ایک عرصے تک بیت اللہ شریف تیرہ سال رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مکی جماعت مکہ مکرمہ میں تیرہ سال رہے ہیں اور ایک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور مدینہ میں یکدم آئے تو قبلہ بدل گیا اس بات کو ماننا بڑا مشکل تھا اللہ علزین حد اللہ مگر ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہوا ہے ہدایت پر ہیں جو کہ جیسے حکم ہوا اس کے مطابق وہ عمل کرتے رہے وہ ماکان اللہ ایمان کم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اس عید کے دو مطلب لکھے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کم سے مراد ایمان ہی لیا ہے ایمان کم سے مراد صلاح کم لیا ہے کیسے کہ بہت سے مسلمان جو ان سترہ مہینوں میں وفات پا گئے تھے جو شروع میں مدنی دور کے شروع میں سولہ سترہ مہینے بیت المقدس قبلہ رہا تو اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ وفات بھی پا گئے مسلمان تو بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اصل قبلہ تو ہمارا بیت اللہ تھا اور آج اس کا حکم ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہمارے ان بھائیوں کی نماز کا کیا ہوگا کہ جو آج بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اس سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کو بیت اللہ شریف والے قبلے کا حکم ان کی حیات میں ان کو ملا ہی نہیں ہے اور وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا یہ صحابہ کرام کے درمیان میں باتیں ہوئی اللہ رب العزت نے یہ ایت کریمہ نازل فرمائی کہ ماں کان اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی تو ہمارے حکم کی اتباع میں تھی وہ بھی تو بات ہی مان رہے تھے اور حکم کی اتباع میں تھی تو وہ تمہاری نماز ضائع نہیں ہے اور دوسری بات بعض محدثین نے اس مفسرین نے اس ایمان کم سے ایمان کم ہی مراد لیا ہے ایمان کم سے ایمان کم کیسے کہ یہودی لوگ اور منافق لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کا کیا ایمان ہے یہ لوگ تو وہ جھکاؤ دیکھتے ہیں جب مکہ میں تھے تو مشرقین مکہ اپنا شجرہ نصب ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے ہیں تو بیت اللہ کو قبلہ بنائے رکھا مسلمانوں نے ان کا کیا ایمان ہے یہودیوں نے منافقین نے یہ باتیں کی اور جب یہ مسلمان مدینہ میں آئے تو یہاں دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد قبائل وہ اکثر یہودیوں کے ہیں اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تو مسلمانوں نے نماز پڑھنے کا رخ بیت المقدس بنا لیا یہاں جب رخ دیکھا مدینہ میں آ کر تو بیت المقدس یہودی زیادہ تھے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا جب مکہ میں تھے تو مشرقین مکہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی طرح فجر نصب تو بیت اللہ قبلہ بنائے رکھا جب مدینہ میں آئے تو یہودی قبائل زیادہ دیکھ کر بیت المقدس قبلہ بنایا مسلمانوں کا کیا ایمان ہے یہ دیکھتے ہیں جدھر آبادی جس طرح کی زیادہ ہے ادھر کا قبلہ بنا لیتے ہیں یہ باتیں منافقین نے یہودیوں نے کی اللہ رب العزت نے مسلمان پریشان ہوئے کہ ہمارے اوپر تو عجیب سا اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل تو ہماری اتباع ہے انکانت کبیرت اللہ حد اللہ یہ بات مشکل تھی مگر انہوں نے مانی جن کو اللہ نے ہدایت دی اور رہی یہ بات کہ تمہارے ایمان کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جب تمہیں حکم تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تم نے اس حکم پر عمل کیا جب حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اس حکم پر عمل کیا اب دوبارہ حکم ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو ماں کان اللہ علیہ ایمان حکم تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے وہ ایمان اپنی جگہ پر صحیح ہے درست ہے مضبوط ہے مستحکم ہے کسی کے کہنے سے ایمان تو ختم نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا تو یہ دوسری تفسیر ہے ماں کان اللہ علیزیہ ایمان اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتے ایمان ضائع ہوتا ہے کہ جب انسان اسلام کی کسی بات کا مذاق بنا دے یا اس کو حقیر سمجھ لے ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے یعنی تمام ارکان اسلام فرائض کو ماننا جنت دوزخ حشر قبر اور دوبارہ اٹھنا حساب و کتاب ان سب چیزوں کو ماننا ایمان ہے اور اسلامی تمام احکام کو تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو طریقہ کار کو ماننا یہ ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ اسلام ہے لیکن کوئی شخص اگر اعمال کے لحاظ سے کمزور ہو کسی عمل میں کسی عمل میں وہ کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اس عمل کے بجا لانے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے ہمت دے دے کمزوری دور فرما دے اور میرے اندر جو اسلام کے اس حکم کے ماننے میں کوتاہی ہو رہی ہے یہ کوتاہی دور ہو جائے اور دل کھل جائے اور میں اسلام کے اس حکم پر عمل کروں لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے غلطی ہے اسلام کی اس بات پر عمل نہیں ہو رہا یہ دوستو اتنی خطرناک بات نہیں ہے خطرناک بات دوسری ہے کہ ایک شخص اسلام کی بات پر عمل بھی نہیں کر رہا اور پھر اس کو جائز بھی سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور یا یہ کہ اسلام کی کسی ادنا بات کی مذاق یا حقیر اس کو سمجھتا ہے ہاں تھوڑی سی کیوں نہ بات تھوڑی سی بات بے شک مستحب درجے کی بات تھی سنت کی بات تھی اور اس نے اس کو حقیر سمجھا مذاق بنائی اسلام کی کسی ادنا بات کی تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ جو بعض دفعہ لوگ غصے میں آ کے اور انتقامی بات مقابلے میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں یہ ہو گیا میں یہودی ہو گیا میں کافر ہو گیا صحیح تم ہی صحیح مسلمان ہو جب اس نے یہ جملہ یوں بھی بول دیا تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ جب جدھر جدھر جل چاہو اور جیسے کر دو وہ شیطان والی بات کہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا گمراہ کرتا رہا تو آخرت میں لوگ شیطان کو پکڑیں گے تیرہویں میں جس کا ذکر ہے کہ تم نے تو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ اس طریقے سے عمل کرو تو میں یہ دلاؤں گا یہ دلاؤں گا تو آپ دلاؤ نا تو وہ شیطان کیا کہے گا آپ تو کم فاخلاف تو کم ہاں نا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تو کیا ہوا وعدہ خلاف ہی ہو گئی ہے نا اتنی بڑی بات تو نہیں وعدہ خلاف ہی ہو گئی ہے نا تو یعنی وہ زہر ہے کہ جو بے دین شخص ہوتا ہے جیسے اب شیطان کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وعدہ خلافی جو ہو گئی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ اندر کچھ نہیں ہے جب ایمان ہوگا تو اس کو وعدہ خلافی کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ کہیں میں منافق کی علامتوں میں سے تو نہیں چلا گیا کہ وعدے کے خلاف کرنا اور جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا یا غصے میں بہت گالیاں دینا تو منافق کی علامتیں ہیں جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں چنانچہ علماء نے جب ضیاء الحق مرحوم نے زکوٰۃ انڈینس نافذ کیا تھا تو اس وقت شیوں نے رولا رافضیوں نے رولا ڈالا تھا کہ ہمارے ہاں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں تو آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ نافذ کر دی بہرحال ایک ایک الگ مسئلہ تھا کہ اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ ہے یا اموال باطنہ پر زکوٰۃ ہے وہ ایک الگ بات مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کافی کوشش کرتے رہے کہ یہ پیسہ روپیہ پاکستانی یا اموال ظاہرہ ہے یا باطنہ بہرحال شیوں نے رولا جب ڈالا تو ایک فارم بنایا گیا اور اس طرح کی ترتیب ہوئی کہ آپ لکھ دو کہ ہم شیعہ ہیں تو زکوٰۃ نہیں لیں گے بعض مسلمانوں نے بھی وہ فارم پر کیے معاذ اس وجہ سے کہ تاکہ زکوٰۃ بینک ہماری زکوٰۃ نہ کاٹے یہ پھر فتویٰ آیا سامنے مولانا یوسف لدھیانی رحمہ اللہ تعالیٰ مفتی رشید احمد صاحب وغیرہ چند علماء جمع ہوئے اور جن لوگوں نے جھوٹ کے فارم پر کیے تھے اگرچہ وہ مسلمان تھے عال سنت وال جماعت سے ان کا تعلق تھا ان کے بارے میں یہ فتویٰ شائع ہوا تھا کہ یہ شخص یہ لوگ دارہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایمان لانا اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں اور سب سے اہم نازک پہلو جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ اطراف سے دین کی مذاق ہو رہی ہے اور اس سے انسان دین سے اسلام سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ان چیزوں سے ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچانا ہے فرمایا ان اللہ بننا سے رعف الرحیم اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے ایک حدیث نقل کر کے ختم کرتے ہیں بات ایک غزبے میں ایک جہاد میں قیدی ہو گئے بہت سارے مد مقابل کے لوگ اس میں ایک خاتون بھی قیدی ہو گئی اور اس کا نومولود بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلاتی تھی وہ نہیں ملا تو وہ عورت تڑپتی تھی تڑپتی تھی ادھر جائے ادھر جائے اور جو اس کو چھوٹا بچہ ملے اس کو اٹھائے اپنے سینے کے ساتھ لگائے اور اپنا وہ دکھ دور کرنے کی کوشش کرے لیکن کافی دیر تک وہ تڑپتی رہی دوڑتی رہی آہو بکا کرتی رہی لیکن اس کو اپنا بچہ نہیں ملا تو کچھ عرصے بعد جب اس کو اپنا بچہ ملا اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا چوما خوش ہوئی اور دودھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ ایت کریمہ فرمائی کہ ان اللہ بن رعف الرحیم کہ اے لوگوں اس عورت کی شفقت کو اس ماں کی شفقت کو دیکھا ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اس نے کی ہے یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی صحابہ نے عرض کیا حضرت ہرگز نہیں کرے گی فرمایا اس ماں کی شفقت جو اپنے بچے کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے لیکن انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر